عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وإن جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبقاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بتاعته أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس میں انسان سب سے زیادہ محتاج اور سب سے زیادہ ضرورت مند ہے انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کی ضروریات بڑی مختصر ہیں بڑی محدود ہیں اور انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو ہر پل میں ہر آنے والا لمحہ اس کی ضرورت کو بڑھاتا ہے ہر آنے والا وقت اس کی خواہشات اس کی حاجات کو بڑھاتا چلا جاتا ہے یشیب ابن آدم و یشب و فی ہے اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ہر آنے والا وقت اس کی خواہش اس کی ضرورت یوں پھیلتی ہے پھیلتی ہے پھیلتی ہے تو اس جہان میں سب سے زیادہ محتاج اور ضرورت مند مخلوق انسان ہے اور اس کائنات میں اس اس جہان میں سب سے بڑا غنی اور بے نیاز وہ اللہ ہے یہ ہر پل میں ضرورت کا محتاج ہے اور وہ ہر پل میں ہر ضرورت سے پاک اور بے نیاز ہے ہر وقت میں اس کی محتاجی بڑھتی ہے اور وہ ہر وقت غنی سمت بے نیاز کا لفظ بھی چھوٹا ہے سمت یا انتم الفقراء اے دنیا کے انسانوں فقیر ہو اللہ اللہ کے در کے فقیر ہو اور اللہ کیا ہے واللہ اور اللہ غنی ہے کیسا غنی ہے ہر شے کو ہر شے کو جگہ تو چاہیے ہم اس وقت روٹی بھی نہیں کھا رہے پانی بھی نہیں پی رہے ایک بہت بڑی ضرورت ہے لیکن ہر شے وہ ہوا جیسی لطیف چیز کیوں نہ ہو اس کو بقا کے لیے رہنے کے لیے جگہ تو چاہیے اللہ کیسا اللہ ہے جو موجود ہے اور اس کی ابتدا ہی کوئی نہیں اور وہ موجود ہے اور اس کی انتہا ہی کوئی نہیں اور اتنی بڑی ذات ہے کہ نہ اول ہے اس کا نہ آخر ہے هو الأول والآخر والظاهر والباطن وأول وآخر وظاهر وباطن اول وہ کوئی نہیں دائم انتہا کوئی نہیں اول ابتدا سے پاک آخر انتہا سے پاک اتنی بڑی ہستی اور کیا عجب بات ہے لا یحویہ مکان اللہ تعالیٰ کہتا میں جگہ کا محتاج نہیں موجود جگہ کے بغیر موجود مکان کے بغیر ہر موجود مکان کا محتاج ہے ہر موجود جگہ کا محتاج ہے یہ کیسا موجود ہے یہ کیسا وجود ہے جو ہے بھی اور جگہ سے بھی بے نیاز ہے جو ہے بھی اور مکان و زمان کی پابندیوں سے آزاد ہے تو وہ اتنا غنی ہے کہ وہ جگہ کا بھی محتاج نہیں اور میں اتنا محتاج ہوں کہ یہ ایک سانس ہاں، اس ایک سانس کے لیے مجھے کروڑوں نظام چاہیے جو چلیں تو تب میرا سانس نکلے گا اندر جائے گا باہر نکلے گا اس ایک سانس کے لیے آپ کو نظر کچھ نہیں آیا لیکن میرے اللہ کے کروڑوں نظام یوں پہیے کی طرح گھومے تب جا کر میرا سانس نکلا اور تب جا کر میرا سانس اندر آیا میرے اللہ نے ساری کائنات کو چھ دن میں بنایا یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا انسان نے اپنی دوربینوں سے جو دیکھا ہے جو فلکیات کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس میں ستانوے فیصد تو نظر نہیں آتا تین فیصد نظر آتا ہے جو تین فیصد دیکھا ہے وہ سارا نہیں دیکھا کچھ دیکھا ہے وہ جو تھوڑا سا دیکھا ہے تین فیصد اس کو اگر گنا جائے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تو صرف گنتی کرنے کے لیے تین سو خرب سال کی ضرورت ہے صرف گنتی کرنے کے لیے یہ ناسا والوں کی رپورٹ ہے جو امریکہ کا جو محکمہ ہے فلکیات کا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے ان کی گردن لیکن ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے تین سو کھرب سال چاہیے گنتی کرنے کے لیے وہ حصہ جو تین فیصد میں سے دیکھا سارا وہ بھی نہیں دیکھا پھر آسمان اس کے اوپر ناقابل دید پھر اس کے اوپر جنت اور پھر پتہ نہیں جہنم اللہ نے کہاں بنائی ہے پھر اللہ کا عرش ہے پھر اللہ کے عرش کے نیچے ایک سمندر ہے جس میں ایک موج جب اٹھتی ہے تو وہ سات زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے ایک موج لوح محفوظ ہے یہ سب اللہ نے کتنے دن میں بنایا چھ دن چھ دن اس میں ہماری زمین بھی ہے ہماری زمین اس کائنات میں ایٹم کے برابر بھی نہیں دنیا میں ایٹم ایک فرضی وجود ہے سینٹی میٹر کا دس کروڑ حصہ فرض کیا گیا ہے کہ ایٹم ایک سینٹی میٹر کے دس کروڑ حصے کیے جائیں تو ایک بٹا دس کروڑ ہوتا ہے ایٹم میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری زمین ہے یہ ساری کائنات میں شاید یہ ایک بٹا دس خرب سینٹی میٹر ہو یہ اتنی چھوٹی ہے اتنی چھوٹی مجھے ایسے خیال آتا تھا کہ اللہ نے ہماری زمین تو ایک ایک سیکنڈ میں بنا دی ہوگی اتنی بڑی کائنات میں جو چھ دن لگائے تو اس میں یہ تو ہے وجود ہی چھوٹا سا ہے چھوٹا سا وجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ میں بنا دیا ہوگا سارا کچھ لیکن ایک دفعہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر نظر پڑی تو پھر میرے رونگٹے کھڑے ہوئے پھر مجھے احساس ہوا کہ میرا اللہ کیا اللہ ہے کاش کہ ہم اپنے اللہ کو سمجھتے تو آج یوں دھکے نہ کھاتے تو میرے اللہ نے کہا قل انکم لتکفرون باللذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین وجعل فیها رواسیا من فوقها وبارک فیها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين او فیصلہ والو تم کس رب کے ناشکرے بن گئے ہو جس نے ساری جو کائنات تھی اس میں تمہاری زمین ایک ذرہ بھی نہیں ہے دو دن پورے لگائے تمہاری زمین کا ڈھانچہ بنانے میں دو دن پورے فی یومین فی یومین فی یومین دو دن خلق الارض فی یومین دو دن لگائے تمہاری زمین کا ڈھانچہ بنانے میں پھر تمہارے رہائش کے قابل ہو پھر کیا کیا جعل فیہا رواسی من فوقہا پہاڑ وقدر فیہا اقواتہا پھر زمین کے اندر تمہارا سٹور خزانہ تمہاری قیامت تک آنے والی ضروریات اس سب میں کتنے دن لگائے دو دن مزید تو یہ سارا عرصہ کتنا ہوا فی اربعت ایام فی اربعت ایام فی اربعت ایام اے انسان تو بڑا ہی محتاج تھا تیری محتاجی کی وجہ سے صرف اس ایک ذرہ زمین پر تیرے رب نے پورے چار دن خرچ کیے چار دن پھر اب کیا ہے اب اوپر سیارے اور اوپر خلا اور ستانوے فیصد ناقابل دید اور اوپر پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان اور چوتھے آسمان پہ اللہ کا لشکر اور پھر اللہ کے فرشتے و جبریل و میکائیل و اسرائیل و اسرافیل اور عرش کے فرشتے پھر کرسی کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش پھر لوہ محفوظ پھر جنت اپنی نعمتوں کے ساتھ اپنے انہار اشجار ثمار کے ساتھ پھر جہنم اپنے عذاب کے ساتھ اپنی بھڑک اور چٹخ کے ساتھ یہ جہنم وہ جنت وہ عرش وہ کرسی وہ قلم وہ لوح محفوظ وہ سات آسمان اور وہ عرب ہا عرب فرشتے اطت السماء وحق لها ان تطط ما فيها موضع اربعة اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله میرے نبی نے کہا آسمان چیختا ہے چٹختا ہے اور وہ کیوں نہ چیخے اور چٹخے کہ چار انگلی بھی جگہ خالی نہیں ہے آسمان میں مگر وہاں فرشتے کی پیشانی سجدے میں ہے چار انگلی کے برابر بھی آسمانوں میں جگہ خالی نہیں ہے یہ سب کچھ جب اللہ بنانے لگا تو کتنا وقت لگایا دقا ولی رہن کالتا فقباہ سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود او میرے بندو پھر باری آئی سات آسمان بنانے کی اور جنت اور دو اور فرشتے بنانے کی تو یہ سب کچھ میں نے صرف دو دن میں بنا دیا صرف دو دن سات آسمان دو دن جنت دو دن جہنم دو دن عرش دو دن کرسی دو دن قلم دو دن لوح محفوظ دو دن ملائکہ دو دن یہ سب کچھ سب کچھ ناقابل دید اور نہ اس کا احاطہ کیا جائے نہ گنا جا سکے دو دن اور یہ ایک ذرہ چار دن چار دن کہ یہاں سب سے زیادہ محتاج مخلوق نے وقت گزارنا تھا کروڑوں پہ گھومیں گے تب اس کی زندگی کا ایک قدم اٹھے گا کروڑوں نظام گردش کریں گے تب اس کا سانس کا تار جڑے گا کروڑوں نظام حرکت میں آئیں گے تب آنکھوں کے نور سے اسے نظر آئے گا عرب ہا عرب نظام حرکت میں آئیں گے تب اس کے پیٹ میں غذا ہضم ہو کر اس کا جزب بدم بنے گی لو محدود قسم کے نظام حرکت میں آئیں گے تب یہ سننے کے قابل چلنے کے قابل اٹھنے کے قابل بیٹھنے کے قابل ہوگا اس کائنات کا سب سے محتاج ترین سب سے محتاج ترین فرد انسان اور سب سے غنی اللہ آج کے انسان کی بہت بڑی گمراہی مسلمان بھی غیر مسلم بھی کافر بھی مومن بھی آج کا انسان آج کا انسان بہت بڑی خطا کھا گیا جو ہر پل میں ضرورت مند تھا وہ اپنی زندگی اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بغیر وہ اللہ اور اس کے رسول کے بغیر اپنے مسائل حل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے بغیر خوشحال بننا چاہتا ہے وہ اللہ کے بغیر زمین کی برکتیں لینا چاہتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کو بیچ میں لائے بغیر کائنات سے نفع اٹھانا چاہتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر خوشیاں لینا چاہتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر محبتیں لینا چاہتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر امن چاہتا ہے جنگ سے بچنا چاہتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر رات کی تاریکی میں امن اور دن کے اجالے میں محبتیں لینا چاہتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر بازاروں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ اس کے بغیر حکومت کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر عدالت کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر مرد عورتوں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے اب اس کو بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ زندگی کے ہر ہر شعبے میں آج کا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو دانشور ہو یا ریڑی چلانے والا ہو وہ اللہ کو بیچ میں نہیں لانا چاہتا وہ تو میں آپ ہی کر سا میں آپ ہی کر سا میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو زمین تو اللہ کی ہے پاکستان والوں کی تو نہیں ہے یہ ہوائیں تو اللہ کی ہیں امریکہ والوں کی تو نہیں ہیں یہ آسمان کی کھلی چھت اللہ کی ہے یہ یورپ والوں کی نہیں ہے یہ چمکتا سورج اللہ کا ہے یہ آسٹریلیا والوں کا نہیں ہے یہ خوبصورت چودویں کا چاند گھٹنے بڑھنے والا یہ اللہ کا ہے یہ افریقہ والوں کا نہیں ہے یہ جھل ملاتے تارے اور یہ مسکراتی ہوئی صبح اور یہ ڈھلتا ہوا سورج اور یہ افق کے پھیلی ہوئی یہ میرے اللہ کی ہیں یہ کوئی ایشیا والوں کی نہیں ہے اور دن اور رات کی گردش اور پانیوں کا بہنا اور پہاڑوں کا گڑنا اور ہواؤں کا چلنا اور غلے کا نکلنا اور دانے کا پھٹنا اور درخت بن کے بڑھنا اور شاخوں میں سے پھل نکالنا مٹھاس بھرنا اور پھول میں مہک کا آنا اور تھنوں میں دودھ کا اترنا اور موسموں کا ہیر اور پھیر اور سبزیوں کا عدل اور بدل یہ سب تو میرے اللہ کا ہے یہ ایٹمی طاقتوں کا تو نہیں ہے یہ انسانوں کا تو نہیں ہے کس کی زمین ہے ان الارض للہ زمین اللہ کی ہوائیں کس کی ہیں یورسل الریاح مبشرات آسمان کس کے ہیں وجعلنا السماء سقفا معفوضا بادل کس کے ہیں الم تر ان اللہ یزجی صحابہ بارش کس کی ہے انا سببنا الماء سبا کون برساتا ہے کون برساتا ہے انزل من السماء ماء اسے بہاتا کون ہے فصالت اودیتم بقدرها دانے اور گٹھلی کو کون پھاڑتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا زمین میں غلے کس نے بھرے وقدر فیہا اقواتہا لوہے کو سخت کس نے بنایا وانزل الحدید فیہ بأس شدید آگ میں تپش کس نے رکھی انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشعون نطفے کو انسان کس نے بنایا ان تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ ام زمین سے غلوں کو کس نے اگایا تَزْرَعُونَهُ ام نَحْنُ زراعون آسمان سے پانی کس نے برسایا ان تم مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ ام آپس میں محبتیں کون لاتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً بلندیاں کون دیتا ہے ولی اللہ عزت ولی رسول ہی حکومت کون دیتا ہے منتشا کون چھین لیتا ہے و تنز الملک میں اونچا کون کرتا ہے وہ تو عز و منتشا ذلیل کون کرتا ہے وہ تو ذل و منتشا خزانے کس کے ہاتھ میں ہے بیدی کل خیر طاقت کس کی ہے انکا علا کل شئین قدیر دن رات کے نظام پر کون بادشاہ ہے تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل زندگیوں پر کون حکمران ہے و تخرج الحی من اللوی من ال و تخرج المیت من الحی و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر بغیر حساب یہ کون ہے جو تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی زندہ سے مردہ مردہ سے زندہ رزق کے دروازے کھول تنگ کر یہ سب کچھ کس کا ہے کس کس کا کا ہے ہے میں نے سارے ساری ساری چیزیں تو میں نہیں گھیر سکتا ہوں بڑی بڑی چیزوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے بتایا سب کچھ اللہ کا سب کچھ اللہ کا ایک آیت کے ساتھ سب کو جمع کر لو لله ما في السماوات وما في الارض لله ما في السماوات وما في الارض یہی مضمون ایک اور طرح له ما في السماوات وما في الارض یہی مضمون ایک اور طرح له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى یہی مضمون ایک اور طرح قل للہ المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله یہی مضمون دوسری طرح رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا یہی مضمون دوسری طرح رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان یہی مضمون دوسری طرح فلا اقسم رب رب المشارق والمغارب یہ سارا قرآن پکار رہا ہے دھرتی اللہ کی آکاش اللہ کا مشرق اللہ کا مغرب اللہ کا شمال اللہ کا جنوب اللہ کا بادل اللہ کے ہوائیں اللہ کی زمین اللہ کی خزانے اللہ کے پانی اللہ کا آگ اللہ کی پتھر اللہ کے سونا اللہ کا چاندی اللہ کی لوہا اللہ کا سختی اللہ نے بنائی پانی کو اللہ نے بہایا کوئلے کو بنا کر چمک عطا فرمائی پتھر کو زمرد بنا کر خوبصورت بنایا مٹی اور پتھر کو ملا کر سونا بنایا چاندی کو بنایا جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کی ملک ہے حکومت ہے کوئی شریک ہے الملک لا شریک لا الملک لا شریک لا کوئی اس کا وارث ہے متخذ صاحبۃ ولا ولدا وہ کسی سے پیدا ہوا ہے لم یولد اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے لم یلد اس کی کوئی ٹکر کا ہے هل تعلم له سمیا هل تعلم له سمیا ولم یکل له کفوا احد اس کے سوا کسی اور نے کچھ بنایا امن خلق السماوات والارض دکھاؤ کس نے زمین آسمان بنائے بتاؤ اللہ کے سوا پانی کون لایا بتاؤ اللہ کے سوا پھل پھل پھول غلے کس نے نکالے امن جعل الارض قرارا بتاؤ زمین کو قرار رہنے کی جگہ کس نے بنایا رواسی اس میں پہاڑ کس نے گاڑے وجال بین البحرین حاجزا کڑوے اور میٹھے پانی کو جدا کس نے کیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یہ وہ عرش والا اللہ ہے جو کڑوے اور میٹھے کو چلاتا ہے میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا میرا اللہ یہ پردہ ہٹا لے تو ساری دھرتی میں ایک ایک ایک قطرہ میٹھا پانی انسان نہ پا سکے ایک قطرہ ایک قطرہ میٹھا پانی انسان نہ پا سکے گا سمندروں کی کڑواہٹ اور زمین کے اندر کے گندے پانی کی کڑواہٹ سب میٹھے چشموں کو برباد کر دے یہ اللہ ہے ذالکم اللہ ربکم الحق یہ اللہ ہے وہی وہی ابھی تو میں ساری باہر پھر رہا تھا باہر پھر رہا تھا اب اندر آ جاؤ اپنے آپ میں آ جاؤ وفی انفسکم افلا تبصرون اب اپنے گریبان بٹن کھولو اندر جھانکو وفی انفسکم افلا تبصرون اندر دیکھو الم یک نطفتن من منی یمنا تمہیں تو بھول گیا میں تیرا رب تو یہ یاد دلاتا ہوں کہ تو ایک گندہ ٹپکتا پانی کا قطرہ تھا من نطفتن امشاج تو دو پانیوں کے ملاب سے بنا پھر تو تین اندھیروں میں تھا فی ظلمات ثلاث پھر تمہیں تصویر تیرے اللہ نے بنا کے دی یصورکم فی الارحام کیف یشا پھر تیری آنکھوں کے خوبصورت نظام تیرے اللہ نے بنائے علم نجعل له عینین پھر زبان تیرے اللہ نے دی ولسانا اس کو خوبصورت پردوں میں تیرے اللہ نے بند کیا وشفتین پھر دو راستے تجھے اللہ نے دکھائے وہدیناہ النجدین پھر تجھے اللہ نے سننا دیکھنا بولنا سب کچھ دیا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلكم تشکرون تجھے بولنے والا سننے والا چلنے والا تیرے اللہ نے بنایا پھر پھر میرے اللہ کی دھم تھی دھمکی کی قل ام ان اخد اللہ و رقم و ختم آلو قلوبکم اگر میں آنکھیں ختم کر دوں اگر میں کان ختم کر دوں تمہارے دلوں پہ مہریں لگا کر تمہیں پاگل کر دوں بے عقل کر دوں من الہ غیر اللہ لاؤ کسی کو تمہیں سب کچھ واپس کر کے دے دے اس سے اور خطرناک بات اس سے اور خطرناک بات ان یشا ہب ویات بخلق جدید ایک عذاب ایک عذاب کا کوڑا برساؤں اور تم سب کو صفحہ ہستی سے ناپید کر دوں مٹا دوں اور تمہارا نشان نہ رہے کچھ کر لوگے نہیں اف امن الدین مکر و سیات یہ جو میرے نافرمان ہیں یہ بھول گئے ان یکسف اللہ بہم الارض زمین میں دسا دوں اور یہ اچھی من حیث لا یشعرون یا وہاں سے عذاب کا کوڑا برسے کہ احساس تک نہ ہو پتہ نہ چلے او یا خدا ہم فی تقلبہم فما ہم بموجزین یا تخت شاہی ہو شادی آنے ہوں گاڈ آف آنر ہو بازار بھرپور ہو پیا فیکٹری کا گھوم رہا ہو زمین کا سینہ پھٹ رہا ہو دانا غلہ نکل رہا ہو اور اچانک تیرے رب کا امر آئے اور سب کچھ تباہ و برباد کر دے تو کچھ روک لو تو روک لو گے روک لو گے نہیں نہیں نہیں اس سے بھی سخت اس سے بھی خوفناک ونون شم فی میلا چالمون او ہو موت نہ دوں آنکھیں نہ لوں کان نہ لوں ایسے ہی ہو لیکن ایک دم میرا امر آئے اور بیٹھا بیٹھا کوئی بندر بنا دوں کوئی خنزیر بنا دوں کوئی کتا بنا دوں کوئی بلا بنا دوں کوئی چوہا بنا دوں روک لو گے ساری کائنات اللہ کی غلام انسان اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام میرے بھائیو آج کا انسان گمراہ ہو گیا کیا مسلمان کیا غیر مسلم اپنے اجتماعی انفرادی اپنے گھر کے بازار کے دفتر کے فیکٹری کے حکومت کے عدالت کے گاؤں کے شہر کے صوبوں کے ملکوں کے قوموں کے سیاست کے عدالت کے معاشرت کے اخلاقیات کے ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے اللہ کو شامل کیے بغیر اللہ کو ساتھ لیے بغیر اللہ کے رسول کو رہبر بنائے بغیر میرے بھائیو اللہ اس کے رسول کی روشنی کے بغیر دنیا میں انسان سے گمراہ ترین مخلوق کوئی نہیں اللہ اس کے روشنی اللہ اس کے رسول کے نور کے بغیر انسان سے بھٹکا ہوا انسان سے بھٹکا ہوا کوئی قافلہ کوئی نہیں کوئی قافلہ کوئی نہیں یہ جاتا ہوا رمضان ہے اور یہ آخری جمعہ ہے اور ایک جم غفیر ہے احباب جمع ہے میر حال دل کہلے پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے اور اکثر میں دیکھ رہا ہوں نوجوان نسل نظر آ رہی ہے میرے بھائیو میرے بھائیو اللہ کو بیچ میں لاؤ اللہ کو بیچ میں لاؤ اللہ کو اپنے ساتھ ملاؤ اللہ کے رسول کو سے پوچھو ورنہ ہم اسی گردام میں رہیں گے اسی بھمر میں رہیں گے اور کشتی کنارے نہ لگے گی میرے نبی نے کہا لا دے بنار المشرقین کبھی مشرق کی آگ سے اپنے گھر کو روشن مت کرنا حسن بصری سے پوچھا گیا اس جملے کا کیا مطلب ہے تو ارشاد فرمایا کبھی کافر کو مشیر نہ بنانا کبھی کافر سے مشورہ نہ لینا کہ اس کی تمہاری ترجیحات میں فرق ہے کافر جنت کو نہیں جانتا جہنم کو نہیں جانتا اللہ کو نہیں جانتا موت کے بعد کی زندگی کو نہیں جانتا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرت هم ہم وہ تمہیں کبھی صحیح مشورہ نہ دے گا تمہارا ذہن یہ ہے کہ دنیا گزر گاہ ہے اس کا ذہن یہ ہے کہ دنیا اصلی گھر ہے تمہارا ذہن یہ ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اس کا ذہن یہ ہے کہ دنیا عیش اور لذت کا جہان ہے تمہارا ذہن یہ ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے اس کا ذہن یہ ہے کہ یہ اصلی گھر ہے تمہارا ذہن یہ ہے کہ تم امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہو اس کا ذہن یہ ہے کہ تم عیش کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو تمہارا ذہن یہ ہے کہ سب کچھ مالک اللہ ہے اور اس کا ذہن یہ یہ ہے کہ سب کا مالک میں خود ہوں تمہارا ذہن یہ ہے کہ جنت اصل زندگی ہے اس کا ذہن یہ ہے کہ دنیا ہی جنت ہے تمہارا ذہن یہ ہے کہ جہنم بڑی خوفناک ہے اس کا ذہن یہ ہے یہی گرمی بڑی خوفناک ہے یہی سردی بڑی خوفناک ہے تمہاری اس کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی کافر کو مشیر نہ بناؤ اب میں کیا رونا رو سب سے بڑا مشیر وہ ہے جو باہر سے آتا ہے سب سے بڑا علم والا وہ ہے جو باہر سے آتا ہے ہاں اللہ کے بغیر کچھ نہ ہوگا اللہ کے رسول کے بغیر کچھ نہ ہوگا عزت چاہتے ہو تو میرا اللہ جو کہہ رہا وہ تو عزت شاہ آؤ نہ میرے پاس عزت دوں گا ذلتوں سے بچنا چاہتے ہو تو میرا اللہ جو کہہ رہا ہے وہ تو ذل چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے آؤ اس کے در پر وہ ذلتوں سے بچائے گا تم رزق چاہتے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے یب سو تو تم تم میں کھول دوں گا محبتیں چاہتے ہو تو اللہ جو کہہ رہا ہے سیاح الحم الرحمان و وا تم چاہتے ہو ہمارا جھنڈا بلند ہو تو اللہ جو کہہ رہا ہے ان تم مؤمنین کہتے ہو اللہ ہماری مدد کرے تو اللہ جو کہہ رہا ہے اللہ فلا غالب لکم میں تمہاری مدد کروں گا تمہارا تمہارا تمہارا فرد ہو یا مجمع ہو ہو ہو ایک ایک یا عرب تم تم اللہ اللہ کے سامنے جھکو کو اپنا بناؤ تم اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھو پھر اللہ سے پوچھو یا اللہ میں کیا کروں میرے اور اور اللہ کے درمیان آپ کے اور اللہ کے درمیان اب بیچ میں کوئی بیچ میں کوئی براہ راست ڈائریکٹ ڈائلنگ کوئی نہیں ہے کہ میں اللہ سے پوچھوں تو وہ جواب دے یہ کر یہ نہ کر تو میرے اور اللہ کے درمیان آپ کے اور اللہ کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو بتا رہے ہیں اللہ کہتا ہے یہ کرو جو کہہ رہے ہیں اللہ کہتا ہے یہ مت کرو یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت میں لایا ہوں دنیا اور آخرت کی عزت میں لایا ہوں وہ جو من خالف امری جو میرا طریقہ چھوڑے گا اللہ اس سے کر دے گا ذلتیں میرے نبی کے طریقے کو چھوڑنے میں عزتیں میرے نبی کے طریقے کو اپنانے میں تو میرے بھائیوں جاتا ہوا رمضان ہے اور اور آخری جمعہ ہے اور ایک جمے غفیر ہے اس غلطی کو محسوس کرو کہ ہم اللہ کو اپنے بیچ میں نہیں لا رہے اپنے مسائل خود حل کر رہے ہیں انجمن تاجران اپنے مسائل حل کر رہی ہیں اور انجمن ارائیان اپنے مسائل حل کر انجمن راجپوتان اور انجمن فلاں انجمن فلاں انجمن زمینداران ہمارے مسائل ہمارے مسائل ہمارے مسائل یہ نادانوں کے ٹولے ہیں یہ نادانوں کے ٹولے ہیں جو اللہ کو بیچ میں لائے بغیر اپنا اور ہمارا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا چار دن چوپڑی روٹی کھا لینا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے مسائل تو آگے آ رہے ہیں القارعہ ملقارعہ فما ادرا کا ملکا مسئلہ تو وہ آ رہا ہے جو کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی آواز ہے الحاق کا میں ہاکا وما ادرا کمل ہاک کا وہ حقیقت وہ حقیقت وہ حقیقت جسے تم جان نہ سکو وہ حقیقت کیا ہے وما ادرا کا ماس جین تم پاکستان کی جیل سے ڈرتے ہو تمہیں پتا بھی ہے اصل جیل کون سی ہے وما ادرا کا کماس جین وما ادرا کا کماس جین ہائے ہائے وما ادرا کا ما علیون تم پاکستان کی اسمبلی کے ممبر بننا چاہتے ہو اور قومی صوبائی اسمبلی کے ممبر بننا چاہتے ہو تمہیں پتا بھی ہے وما ادرا کا ما علیون وہ اصل اسمبلی کہاں ہے جہاں میرا اللہ خود براجمان ہوگا خدا خود میر مجلس بود شب جاہے من بودم جہاں اللہ خود میزبان ہو اور تم مہمان ہو اور بیچ میں پردہ نہ ہو بیچ میں آڑ نہ ہو اور اولین و آخرین جمع ہو اور میرے اللہ اسمبلی کا لفظ ہی اتنا گندا ہے کہ وہاں میں چسپا نہیں کرنا چاہتا لیکن مثال مثال مثال اللہ نے بھی اپنے نور کی مثال ایک چراغ سے دی ہے کہاں میرے اللہ کا نور کہاں چراغ کا نور کہاں اللہ اور کہاں چراغ کہاں اللہ اور کہاں زیتون کے تیل کی روشنی تو یہ مثال دی جاتی ہے مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة کأنها کوکبا دری یوقد من شجرة مبارکہ زيتونه لا شرقية ولا غربية یکاد زيتها یضیع ولو لم تمسسه نار نور على نور یهد الله لنوره من یشا کہاں میرے اللہ کا نور <clears throat> اور کہاں ہمارے چراغ کا نور لیکن اللہ مثال دے رہا ہے <clears throat> اس لیے میں نے اسمبلی کا لفظ استعمال کیا کہ ہمارے ذہنوں میں رچا ہوا ہے اس کی ایک اس کی ایک حیبت ہے تو ایک اللہ کی اسمبلی لگنے والی ہے جنت میں ایک میدان ہے جس کا نام ہے مسجد جس میں گھاس سبز نہیں ہے سفید ہے نورانی سفید گھاس وہ میدان کتنا لمبا چوڑا ہے جبریل جیسا برق رفتار فرشتہ جو سدرت المنتہا سے آنکھ بند کر کے کھولو تو زمین پہ پہنچ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں اس میدان مزید میں اڑا اور اڑا اور اڑا اور میں اس کا اول آخر نہ پا سکا یہ وہ میدان ہے جبریل آئے ایک شیشہ ہاتھ میں اس میں ایک سفید نقطہ اللہ کے نبی کو دکھایا یا رسول اللہ یہ نقطہ دیکھ رہے ہیں کہاں کہ یہ میدان مزید ہے جو میرے اللہ نے اپنے دیدار کے لیے منتخب کیا ہے جہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا اور اپنے جنتی بندوں اور بندیوں کو بلائے گا اور اپنے رخ انور سے پردہ ہٹائے گا اور پیاسی آنکھیں اس کا دیدار کریں گی ترستے کان اس کی آواز سنیں گے بھڑکتے سینوں میں ٹھنڈک آئے گی اس کا دیدار کر کے اس کو دیکھ کر از لذت دیدارش چه تما گفتن سر دادن و جان دادن نہ دیدا رخ یاره نہ نصیب دشمن شود غد سر دوستان سلامت تو خنجر آزمائی ہم سر خود نهاد برکف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد یہ مختلف فارسی کے شیر کٹھے کر کے میں ادھر بتا رہا ہوں کہ وہ ایک اللہ کا میدان ہے جس کا نام مزید ہے جان اللہ اولین اور آخرین کو جمع کرنے والا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو علماء کہتے ہیں دوزخ والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے دوزخ کی آگ اور اس کے سام اور اس کے کھولتے پانی اور فرشتوں کی مار اور زنجیروں کی جکڑ اور فرشتوں کی پکڑ اور جہنم کی چنگھاڑ اور اس کی آگ کی دھاڑ اور اس میں کھولتے پانیوں میں جوش لیکن لیکن لیکن لیکن یہ سارا عذاب چھوٹا ہے یہ سارا عذاب چھوٹا ہے یہ سارا عذاب چھوٹا ہے دو زخ والوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو گئے ہاں ہاں وہ اللہ کو دیکھنے سے محروم ہو گئے اور جنت اور جنت یا حبت بدل جنت وقت راب طیبت وبارد ان شرابہ اور جنت فی جنت تجر العیون خلالہ والحور تخطر في رشاقة أغيد تختال في حلل حرائر سندس استبرق وأساور من عسجد والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد فكأنهن جواهر مكنونة صيغت بقالب لؤلؤ وزمرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسهدي فهناك غردت الطيور ورتلت لحن الخلود بكل غصن ہے شاعروں کے چھوڑو اللہ کے سنو اللہ کے سنو بلی من خواب مقام ربه جنتان کیسی ذواتا افنان ایک جنت نیچے وہ کیسی مدہمتان اوپر والی جنت کیسی فی ہما عینان تجریان نیچے والی جنت کیسی فی ہما عینان نداختان اوپر والی جنت کیسی فی ہما من کل فاقیت زوجان نیچے والی جنت کیسی فی ہما فاقیت و نخل و رمان اوپر جنت الفردوس کیسی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان اور نیچے والی جنت کیسی متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان اوپر والی جنت کیسی فیہن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان اور كأنهن الياقوت والمرجان اور هل جزاء الاحسان الا الاحسان اور نیچے والی جنت کیسی فیہن ان خیرات حسان اور حورن مقصورات فی الخیام اور لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان فبئی آلاء ربکما تکذبان وہ جنت جو میرے رب کا قرآن بتائے وہ جنت جو میرے رب کا رسول بتائے وہ جنت جس کے نوخن کے برابر کوئی چیز اسماعیل مسجد میں رکھ دو تو افریقہ کے جنگل بھی روشن ہو جائیں اور اور برازیل کا جنگل بھی روشن ہو جائے اور پہلے آسمان تک روشنیاں پھیل جائیں اور ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے وہ جنت وہ جنت وہ جنت جس کے پھل کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھے اور ہزار سال اس کی لذت لیتا رہے تو وہ لذت دیتا رہے گا نیچے نہیں جائے گا وہ جنت جس کی عورت کو ایک نظر دیکھ لے تو چالیس سال دیکھنے کی لذت لیتا رہے نظر دائیں بائیں نہ جائے نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے وہ جنت وہ جنت وہ جنت ہے جب میرا اللہ کہے گا اسمبلی آ گئی اسمبلی سب سے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت بچھو <clears throat> پیچھے انبیاء اور اس کے پیچھے صدیقین اس کے پیچھے شہداء اور صالحین اور سب سے چھوٹے درجے کے لوگ مشک کے ٹیلوں پر اور میرے اللہ کی آواز میرے ممبر ہیں پانی نہیں پیتا ہوں نا عادت ہے بیان میں اب گلا جواب دے گیا ہاں میرے اللہ کا اعلان میرے میرے بندے آ گئے ہیں ممبران اسمبلی آ گئے وہ انہیں کوئی کھانا تو کھلاؤ کھانا کھلاؤ بھائی تو سرخان لگے گا کتنا لمبا چوڑا دسترخوان ہوگا ایک کونا دسترخوان ایسے ہوتا ہے ایک کونا ایک کنارا جس پر ایک آدمی دنیا میں بیٹھ جاتا ہے میرے اللہ کے دسترخوان کے ایک کنارے کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے برابر ہوگا کھلاؤ بھائی کھلاؤ بھائی جب کھائیں گے نا تو جنت کے کھانے انہیں حقیر نظر آئیں گے پھر میں اللہ کہے گا پلاؤ بھائی میرے مہمانوں کو پلاؤ بھائی تو جب پینا شروع کریں گے تو تسنیم جیسی شراب بھی ہلکی ہو جائے گی اور معین جیسی شراب بھی چھوٹی پڑ جائے گی بے قیمت ہو جائے گی پھر پھر میرا اللہ کہے گا پھل کھلاؤ پھل تو خیار وہ بھی چھوٹے پڑ جائیں گے پھر میرا اللہ کہے گا کپڑے پہناؤ کپڑے پہناؤ تو اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے جوڑے تبدیل ہو جائیں یہ نہیں بھائی بنین لاؤ تو چولہا لاؤ تو سلوار لاؤ نہیں ایک دم پہلا جوڑے تبدیل ہو جائیں گے ایک نظر اور دوبارہ دیکھا تو جوڑے تبدیل ہو چکے پھر گا خوشبو لگاؤ خوشبو لگاؤ تو ایک ہوا جس کا نام ہے مثیرہ تو اللہ کے نبی نے کہا وہ ہوا تمہیں اتنے خوبصورت طریقے سے خوشبو لگائے گی کہ تمہاری بیوی تمہیں ایسے خوشبو نہ لگا سکے تو پھر میرا اللہ کہے گا میرے ممبر آ گئے میرے مہمان آ گئے میرے مہمان آ گئے کھانا بھی کھا لیا پانی بھی پی لیا پھل بھی کھا لیے کپڑے بھی بدل لیے خوشبو بھی لگا لی میرے بندو راضی ہو خوش ہو کوئی اللہ راضی تو اللہ کہے گا <clears throat> ایک وعدہ وعدہ ایک باقی ہے جو پورا ہونے والا ہے تو کہیں گے وہ کون سا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں گے کون سا وعدے تو سارے پورے ہو گئے سب کچھ مل گیا تو میرا اللہ کہے گا ایک وعدہ آج اپنے رب کا دیدار کرو یہ وعدہ باقی ہے رضوان پردے ہٹا دے پردے ہٹا دے تو ایسے پردے ہٹیں گے اور آنکھیں ایسے لگ جائیں گی سانس بند دل کی دھڑکن کے سوا آواز نہیں سنائی دی جس کو بن دیکھے سجدوں میں پکارا جسے مجموعوں میں تنہائیوں میں پکارا آج وہ اللہ سامنے آنے والا اے یوسف کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بھوکے کی بھوک اتر جاتی تھی پیاسے کی پیاس دور ہو جاتی تھی اللہ کو دیکھ کے کیا ہوگا تو پردے ہٹیں گے اور میرا اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا کیا وہ وقت ہوگا اور میرا اللہ کہے گا پہلی بار بس دیکھ اے میرے سچے بندو آج تمہارا رب تمہارا استقبال کرتا ہے سچے بند جھوٹے نہیں سچے بندو مرحبا بالطائعین اے میرے فرما بردار بندو آج تمہارا رب تمہارا استقبال کرتا ہے مرحبا بعبادی الذین حفظوا وسیعت خاف نی وخافونی بالغیب وَكَانُ مِنِّي منی اللہ کو مُشْفِقِينَ مشفقی میرے وہ بندے جو نیکی کر کے بھی روتے اور ڈرتے رہے آج ان کا رب ان کا استقبال کرتا ہے میرے وہ بندے جنہوں نے میرے ساتھ کیے وعدے نبھا دیے میرے وہ بندے جو تنہائی میں بھی مجھ سے ڈرے اور مجموع میں بھی مجھ سے ڈرے میرے وہ بندے جو نیکی کر کے بھی مجھ سے لرستے رہے آج تمہارا رب تمہارا استقبال کرتا ہے ہاں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اللہ کی رضا کا پروانہ سیدھے ہاتھ میں ملے اور اللہ کی جنت میں اس کا مہمان بر کر ابدی زندگی گزارنے والا بن جاؤں میرے بھائیوں اللہ کو بیچ میں لاؤ اللہ کے رسول کو بیچ میں لاؤ اللہ اس کے رسول کو بیچ میں لائے بغیر ہم بھٹکتے رہیں گے ہم بھٹکتے رہیں گے ہم بھٹکتے رہیں گے بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اللہ ہی جانتا ہے کتنا ہے میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں امت کی جو تباہی ہے چاروں طرف خون ہی خون ہے آگ ہی آگ ہے نفرت ہی نفرت ہے جنگ ہی جنگ ہے بے برکتیاں اس کا ایک علاج ہے حکومتوں سے امید مت رکھو نہ ان کے خلاف نہ ان کے